www.attableek.com The Reviver of Iman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الإسلام صدق العظيم بھائی دوستوں بزرگو اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو ہر حالت میں کامیابی عطا فرمائیں گے اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا بھر کی تمام چیزوں کے باوجود اللہ پاک اس کو ناکام کریں گے ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس دین سے ہٹ کر دنیا میں کسی بھی لائن کی آدمی زندگی کو گزارے گا ایسے انسانوں کی زندگیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے میں اور آپ دین اور شریعت اور سنت پر چلنے کے لیے آئے ہیں اور ماشاءاللہ جس قربانی کے ساتھ اللہ پاک نے ہم کو یہاں پر پہنچایا ہے ہمارے دن کے اندر ایک طلب ہے طلب ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں اللہ پاک دین کو داخل کر دے اور جب دین زندگیوں میں آئے گا اللہ پاک کا نظام یہ ہے ہر لائن کی برکتوں کے دروازے اللہ کھولے گا اور دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکتیں عطا فرماوے ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں کون کون چاہتا ہے اللہ پاک برکت عطا فرماوے ہم سب چاہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ولہ ون حل واتقوا و عليهم لاتم من السماء اگر یہ ایمان و تقوی والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے فرماتے ہیں ہم ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے برکتیں زیادہ دکان کرنے میں نہیں اور برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں اور برکتیں اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر آدمی کماوے اس میں برکت نہیں ہو بلکہ برکت کا تعلق اللہ پاک نے ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھا ہے اگر ایمانی زندگی ہے تقوی والی زندگی ہے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے ایسے انسانوں کو ہم برکتیں عطا فرمائیں پھر اللہ پاک میں بھی نظام چلائیں گے ساری مخلوق اس کی روزی پہنچانے کی ذمہ دار ہے اللہ کا نظام ہے پھر یہ دکان پھر یہ کھیت پھر یہ ملازمت پھر اس کی فیکٹری اس کی مزدوری کا کرنا اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ملے گی اور اللہ پاک دنیا میں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے مال کی بنیاد پر عہدے کی بنیاد پر کرسی کی بنیاد کے اوپر ڈگریوں کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے مکانات کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک دنیا کی زندگی میں چین و سکون نہیں دیں گے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں ایمان اور احمد صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں فل الحت اور من عمل صالحا من ذکر او نسا وهو مومن وهو مومن یہ اللہ پاک کی طرف سے شرط ہے کہ ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے اور دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جاوے ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں مکانوں کی بنیاد کے اوپر زندگیاں خوشگوار نہیں ہوگی بڑے بڑے محلات سونے اور چاندی اور دنیا بھر کے اسباب کے ٹھہر لگا دو لیکن اگر زندگیوں میں دین نہیں ہوگا آدمی کو چین سکون اطمینان نہیں ہوگا بلکہ بے دینی کے ساتھ پریشانی لازم ہے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے ارے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں پھر اللہ پاک کی طرف سے مزے ہی مزے دنیا بھی اچھی بنے گی آخرت بھی اچھی بنے گی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر ہے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے جابر ابن عبداللہ نے جا کر دیکھا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کھنڈک کے اندر کام کر رہے جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو پوچھا کیا کچھ کھانے کا نظام ہے کہنے لگی ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ جو ہے چار پانچ چھ آدمی کھانا کھا سکتے ہیں کہا جلدی سے بکری کو زبا کر دے کھانے کو تیار کر لے میں حضور حور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر لاتا ہوں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے ہماری شریعت میں ہمارے دین میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم برکت عطا فرمائیں گے لیکن برکت کس کون سے نتیجے پر ملے گی فرماتے ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے جابر ابن عبداللہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت جابر ابن عبداللہ کے گھر ہے آپ اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر چلو لیکن قیامت تک برکتیں بتلانی تھی قیامت تک اللہ کے دین کے نفع امت کو سمجھانے تھے حضور اکت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مجمع ہزار گیارہ سو کا اور ایک جگہ ہے کہ چودہ سو کا مجمع ہے ان تمام کو دعوت دے کر حضور اکٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلو سب کی دعوت جابیر ابن عبداللہ کے گھر میں ہے حالانکہ ہزار کا مجمع ہے پانچ چھ آدمی کا کھانا پکا ہے جابر ابن عبداللہ جلدی سے توڑے اپنے گھر میں اور جا کر اپنی بیوی کو کہا پورا واقعہ سنایا کہ میں نے دعوت دی پانچ چھ آدمی کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اب تو یہ ہزار کا مجمع پورا آئے گا لیکن صحابہ کرام کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہے یہی مقصود دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی لیے ہمارا پہلا دن کا سبق یہ ہے آمن تو بلاہی و ملائی کتی ہی وہ قطبی ہی وہ ہی ولی ول قدر خیری و شر تعالیٰ تعلیٰ بادل موت ایمان لایا میں اللہ پر ایمان لایا میں آسمانی کتابوں پر ایمان لایا میں فرشتوں پر اور ایمان لایا میں جی صلاح و سلاب پر اور ایمان لایا میں آخرت کے دن پر اور تقدیر یہ بھی اللہ کی طرف سے سے ہے تو صحابہ کرام کو ان کے مردوں کو ان کے بچوں کو ان کے عورتوں کو ان کے جوانوں کو اس بات کا یقین ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین اتنا بھرا ہوا ہے اتنا بیٹھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اور جہنم اپنے تمام عذابات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاوے اس کے باوجود بھی ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا وہ ایمان مطلوب ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اس ایمان کی محنت کے ذریعے سے اور اس ایمان کی ایمان کے نمبر کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے ہمارا غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین پیدا کرنا چیزوں سے اسباب سے دوائیوں سے کرسی سے اپنی ذات سے اپنی محنت سے دنیا کی کسی بھی طاقت سے اگر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اس سے ہوگا اس سے ہوگا یہ تمام باطل اور غلط یقین ہے اس کو نکال کر کے صحیح یقین ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوگا ارے بولو کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ ساری دنیا کا نظام ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے وہ موت اور حیات کا مالک ہے وہ تندرستی اور بیماری کا مالک ہے اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو اولاد دیں گے اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکیاں اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو بھاگ بنائیں گے آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے ناخن تک میں کوئی بیماری نہیں ہے اور میری شادی کو بیس سال ہو گئے کیا بات ہے اولاد نہیں ہو رہی اب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ڈاکٹر چیک کرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آخر میں تھک کر کے کہتا ہے بھائی یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پاک نے پہلے دن سے کہا للہ ملک السماوات والارض آسمان اور زمین میں حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے ارے بولو حکومت کس کی چلے گی اللہ کی چلے گی یخلق ما یشا یہ لمن یشا وہ ناسا اللہ جس کو چاہیں گے اس کو پیدا کریں گے اللہ چاہے تو لڑکیوں کو اللہ چاہے تو لڑکے ہی لڑکے اللہ چاہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں اور اللہ چاہے تو ساری دنیا کی ڈاکٹری لائن کی محنت کے باوجود بھی اللہ پاک اگر کسی کو باندھ رکھنا چاہے تو ساری دنیا کی میڈیکل لائن اور ساری دنیا کی ڈاکٹری طاقتیں مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتی ہر نبی کی آواز تھی یا لا الہ الا اللہ دکھ اے لوگوں اس اللہ کی طاقت کو دلوں میں بٹھا دو کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی وہ نفے اور نقصان کا مالک ہے وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے کن فیقون جب اللہ پاک کسی بات کا ارادہ کرتے ہو جا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے ارے بولو یہ سردی کا نظام کس نے بڑھا دیا ارے بولو ایک بٹن بٹن کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہو جا بس ہو جاتا گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی گرمی میں بارش اور بارش میں گرمی مالداری میں غربت اور غربت میں مالداری کامیابی کے اندر ناکامی اور ناکامی کے نقشے میں کامیابی عزت کے نقشے میں ذلت اور ذلت کے نقشے میں اللہ پاک عزت عطا فرما دے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المومنین اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے خزانے سے اللہ کے خزانے سے اللہ پاک عزت اتارتے ہیں نبیوں کے واسطے سے مومنین کو اللہ عطا فرماتے عزت مال میں نہیں ہے عزت عہدے میں نہیں ہے عزت کرسی میں نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مومنی تو جابر ابن عبداللہ کی بیوی جابر ابن عبداللہ کی بات سن کر متاثر نہیں ہوئی اس نے یہ پوچھا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر میں پانچ چھ آدمی کا کھانا پکا ہے جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں نے تو کہہ دیا کہ پانچ آدمی کا کھانا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہندک والوں کو دعوت دی لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہے فوراً بیوی نے کہا اب گھبرانے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اب اللہ پاک ہمارے کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے برکتیں اللہ کی طرف سے چل رہی اب صحابہ کرام آئے کھاتے رہے دس دس آدمی کی جماعت آئی حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاوید ابن عبداللہ سے کہا دیکھو ہنڈیا کو چولہے سے مت نکال اتارنا اور تنور سے روٹی کو مت نکالنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ لوگوں کو دیکھتے چلے گئے اور دس دس بیس بیس کا مجمع کھاتا چلا گیا اور تمام نے کھانا کھا لیا لیکن جتنا کھانا پکا ہوا ہے یہ سب کے سب موجود ہے اور یہ روایت میں آیا کہ ہڈیوں کو جمع کر کے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بھی یہ تیری بکری اور تیرا کھانا میرے کو اور میرے صحابہ کرام کو اللہ نے کھلایا تو کھلانے والا کون ہے بولو اپنے بچوں کو میں اور آپ کھلاتے ہیں نہیں اللہ پاک کھلاتے لیکن اپنے بچوں کی تربیت کا نظام ہم نے نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو اپنے رشتے دار کو ہم اس یقین پر کھڑا کرے اور اتنی ان کی مشق کراوے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے یہ اللہ سے کہے اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل کر دے ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر کے اندر میں جب بھی اسکول مدرسے سے آتا میں اپنی ماں کو کہتا ماں کھانا کھلا دے ماں کہتی دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کہ اب یہ تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنے لگے آج کل تو فری ہے اس وقت کے اندر کباٹ ہوگی جی، جی، جی، جہاں کھانا رکھا ہوا اب یہ کھول کر کے کھانے لگے اور جب بھی جب بھی کوئی پوچھے کہ کس نے کھلایا ان کی زبان سے نکلتا اللہ نے کھلایا ماؤں کی تربیت کا نظام ہے یا یوہن جلدی نہ منو ان نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی سے بچاؤ ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستوں بزرگوں ہماری زبانوں کے بول بدلے ہماری فکریں بدلے ہمارے اندر کا ایک یقین بنے اور ایک کیفیت بنتی چلی جاوے یہ کس نے کیا یہ اللہ نے کیا یہ کون کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے یہ کون کرے گا ایک اکیلے اللہ ہی کرے گا حضرت زکری علی صلاح وسلام کی کفالت میں حضرت مریم ہے اور مارکیٹ سے کوئی جیسے آج سردی کے زمانے میں عام طور پر عام نہیں ہوتے لیکن حضرت زکری علی السلام سلام نے جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا ہے اس کمرے میں داخل ہو کر جب ان کے دسترخوان کے اوپر دیکھا بے موسم کے پھل موجود ہیں تو پوچھنے لگے انا کی حالا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے مارکیٹ میں تو موجود نہیں ہے اس وقت کے اندر اس کی کھیتی کے پکنے کا زمانہ نہیں ہے لیکن دوست بزرگوں یہ نہیں کہا کہ کہیں سے آئے ایکسپورٹ ہو کے آئے امپورٹ ہو کر آئے کسی نے ہتیا کیا بلکہ زبان کے بول بنانے کے لیے کہ آدمی کو زبان سے کیا بولنا چاہیے تو فوراً اس نے جواب میں یوں کہا حالت ہوا بنا اند اللہ یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہماری زبان کا بول یہ ہو یہ کس نے کیا یہ اللہ نے کیا یہ روزی کس نے دی یہ مارکیٹ پر دکان کس نے چلائی یہ بیماری کس نے دور کی ہم یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر نے فنا دوائی نے فنا وعید نے فنا حکیم نے بلکہ ابراہیم علی صلاح تو سلام فرماتے وئی مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں بہو یشفین وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے اس لیے دوستوں بزرگوں غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین پیدا کرنا ہے اور دوسرا یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا چلنا ہماری شادی ہمارے بچوں کی رخصتی ہمارا لباس ہمارا چہرہ ہماری خوشی ہماری کمی ہمارے رات ہمارے دن ہمارا سفر ہمارا حضر ہمارے معاملات ہمارے معاشرت ہماری عبادت ہمارے اخلاق ہمارے سفر ہمارے حضر ہمارے بچوں کی تربیت کا نظام ہماری مالداری ہماری غربت ہر چیز کے اندر اس بات کا اس بات کو دیکھے کہ میری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہے کہ نہیں اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا فی کو ممرئی میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے فرمایا کتاب اللہ کو اور دوسرا پیارے نبی نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع کرو تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے ارے تو گزارنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس پر اللہ پاک نے دنیا کے بھی نفے رکھے آخرت کے بھی نفے رکھے ارے بولو دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مال میں برکت دے دیوے ارے بولو کون چاہتا ہے ہمارے مال میں برکت دے رہے ہاتھ اٹھاؤ نے پورا اللہ کرے ہماری ٹھنڈی اڑ جاوے اچھا کون چاہتا ہے کہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو جی، جی، جی۔ ارے بولو ہمارا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نہیں نہیں اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے ارے بولو کون چاہتا ہے ارے آخر والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ماشاء بہت آسان ہے ہم سب فجر کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں ارے بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں ارے بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں ہاں۔ اور اگر نہیں تو اللہ پاک سے آج نیت کرو انشاءاللہ شاء پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں، اور مسجد میں آ کر پڑھیں گے باجماعت پڑھیں گے تقبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے پہلی سب میں پڑھیں گے یہ تمام فضیلت ہیں اب اکثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے فجر کی سنتیں کہاں پڑھے بولو گھر میں پڑھے دو رکعت فجر کی سنت ہے اگر گھر میں پڑھ کر جو رکعت فرض مسجد میں آ کر پڑھتا ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو تین انعام عطا فرمائیں گے پہلا انعام یہ ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس کی اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گا اور تیسرا انعام یہ ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے ارے بولو اور جو رقطبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ دنیا کا بھی نفع دیں گے اور آخرت میں بھی نفع ملے گا ہر آدمی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بغیر بیماری کے گزرے ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں ہر آدمی چاہتا ہے اللہ پاک تندرست عطا فرما آنکھوں کی روشنی ہماری برابر صحیح تعلیم رہے ہوئے ہمارے بدن میں کوئی لقوا کوئی بیماری نہ ہوئے ہماری زندگی میں کوئی گوڑ اور کوئی ایسی بیماری داخل نہ ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ عظیم و بھی ہی اگر اتنا پڑھ لے تین مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو انعامی عطا فرمائیں گے کہ کبھی نابینا نہیں ہوگا کبھی پانی جو لکوے کی بیماری نہیں لگے گی اور کبھی اس کی زندگی میں کور کی بیماری نہیں آئے گی نیت کرو انسان ہر سنت پر عمل کریں گے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاوے ارے بولو اور ہمارے نام کی پکار ہو کون چاہتا ہے کہ آٹھوں دروازے کھل جاوے ارے بولو جنت کے کتنے دروازے ہیں ہر جگہ سے آؤ آؤ ارے بھائی ہوتا ہے نا جب ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو دو تین آدمی کھڑے تو ہر آدمی آؤ آئی صاحب آؤ آؤ بھلے پدھاریا آدمی کا دل بھر جاتا ہے کہ میں صحیح لگ ایسے اللہ پاک کی طرف سے اگر دنیا کی زندگی ہماری صحیح گزری اللہ پاک جنت کے آٹھوں دروازے سے اس کی پکار کریں لیکن آسان نسخہ ہمارے نبی کی سنتیں ساتو زمین ساتو آسمان سے زیادہ قیمتی ہے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے کوئی سنت بولو ارے بولو کوئی چھوٹی ہے نہیں ساتو زمین ساتو آسمان سے زیادہ ہمارے نبی کی ہر سنت قیمتی ہے ساتو زمین ایک آدمی وضو کرے ارے بولو ہم سب وضو کر کے آئے ہیں ہمارے وضو کرنے کا ثواب الگ ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب الگ ہے وضو کے درمیان کی دعا پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور وضو کرنے کے بعد آدمی دوسرا کلمہ پڑھے ارے بولو آسان ہے کہ مشکل ہے چھوٹا سا بچہ بھی دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر آدمی وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں نیت کرو ان شادہ وضو کے بعد دوسرا قدمہ پڑے گی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا نصیب ہو ارے بولو کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہر آدمی چاہتا ہے آسان عمل آسان عمل ایک آدمی مسواک کا اہتمام کرے ستر سے زیادہ نفے دنیا میں دنیا میں اللہ پاک اس کے دانت کو مسوڑوں کو تو مضبوط کریں گے لیکن ایک انعام یہ ہے اللہ پاک اپنی رضا مندی عطا فرماتے ہیں اور ایک انعام اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں ارے بولو اللہ پاک اس کا خاتمہ کس پر فرمائیں گے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اللہ پاک اس کو دنیا سے دس گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے صرف نواباز کا ایک دو گھر نہیں اور پورا رتن پور نہیں اور پورا ہمارا بناس کاٹا اور پالن پور نہیں اور پورا اتر گجرات نہیں اور پورا گجرات نہیں اور پورا ہندوستان نہیں اور پورا انڈیا نہیں اور پورا ایشیا نہیں بلکہ سات بر اعظم دو حصے پانی اور ایک حصہ زمین ایسے ملا کر دس گنی بڑی جنت کا مالک اللہ اس کو بنائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور خاتمے کے آسان کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے اس کے لیے پیارے نبی کی چھوٹی ہم چھوٹی نہیں کہہ سکتے لیکن آدمی اس کو اگر تقابل کرے تو آدمی اگر سنت پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں جو آدمی ایمان کی محنت کرے اور جو آدمی ساری دنیا میں جا کر ایمان کی دعوت دے بولو اللہ پاک اس کو کتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے ارے بولو چھوٹی جنت چاہیے کہ بڑی جنت چاہیے ارے بڑی کس کو چاہیے لگ ہاتھ اٹھاؤ چھوٹی جنت میں ستر بہتر ہورے ملے گی چھوٹی جنت میں کتنی ہورے ملے گی بولو اور بڑی جنت کے اندر پچیس لاکھ ہورے ملے گی ارے بولو کون پچیس لاکھ گھوڑوں کا مالک بنے گا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے ہم سب دنیا میں دعوت کی محنت کا کام کریں گے ہم دنیا میں دائی بن کر چلیں گے اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا سے بڑی جنت کا مالک بنائیں گے ہمارے ایک بزرگ نے اپنے کتاب میں لکھا سات چیزیں ایسی ہے اگر آدمی اس پر عمل کر لے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے ارے میں آپ کو بتلا دوں ارے بولو بتلا دوں کیا دو گے ہاں، خالی دعا سے نہیں چلے گا چار چار مہینے دو گے ان شاء اللہ کون کون دے گا ہاتھ اٹھاؤ نا ہاتھ تو سب اٹھاؤ نا ہاتھ تو اٹھاؤ ارے بھائی حاضری تو کل دھوکے تو صحیح نا جب ہاتھ اٹھاؤ چار چار مہینے ہم سب دیں گے پہلی بات اذان کے بعد کی دعا جو آدمی اہتمام کے ساتھ اذان کے بعد کی دعا پڑے گا اللہ اس کا خاتمہ بولو ایمان پر فرمائے اذان کے بعد کی دعا دوسرا نماز کا اہتمام کس کا اہتمام بولو پابندی کے ساتھ روزانہ فرشتہ حاضری لیتا ہے ارے بولو طالب علموں کے حاضری استاد دیتے ہیں کہ نہیں ہاں۔ بھائی کون آیا کون آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا حاضری نہیں لی لیکن آپ نے دیکھا اور پوری مسجد نبوی میں ایک آدمی غیر حاضر تھے کتنے بولو کون ارے بولو ارے حضرت دیکھنے لکھائے نے کیا بات سلیمان نظر نہیں آتے ارے لکھائے کہ نہیں اور پھر حاضری لینے کے بعد چلو چھوڑ دیا کسی اور جماعت کو بھیج دیا جاؤ بلا کر لاؤ تو کون گئے بولو ارے بولو کون گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر پوچھنے لگے کیا بات آج سلیمان نظر نہیں آتے ماں نے کہا کہ پوری رات نفل پڑی ہے تو تھک کر کے فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سو گئے آپ نے کہا ایسا نہیں بہتر یہ ہے کہ پوری رات سو کر فجر کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں جو آدمی نماز پڑھتا ہے فرشتہ اس کی حاضری لیتا ہے فجر میں تو ٹھیک یا ظہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں ٹھنڈی میں گرمی میں شادی کے دن ارے بولو ہر نماز میں برابر حاضر رہا بہت زیادہ دکان چلی اس دن بھی سفر میں بھی روزے کی حالت میں بھی جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی تندرستی میں بیماری میں ہر حالت کے اندر نماز پڑھتا رہا فرشتہ اس کی حاضری لیتا ہے پھر موت کا وقت ہوتا ہے تو ایمان کا ڈاکو کون ہے بولو شیطان آتا ہے اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت کر دے کیوں وہ تو قسم کھا کر آیا ہے لف ادن نقل دا نکل مستقیم ایلا میں تو سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا لیکن جس نے جس نے حاضری لی ہے وہ فرشتہ بھی آئے گا وہ روز بھی آتا تھا آج موت کے وقت میں آئے گا اور ایمان کے ڈاکو شیطان کو دھکا مار کر دور کر دے گا اور مرنے والے سے کہے گا مرنے والے سے کہے گا کلمہ پڑھ لے یہ تیری زندگی کا آخری وقت ہے اور نمازی مرنے والا کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو نیت چلو انشاءاللہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے ارے بولو کتنی چیز ہو گئی پہلی اذان کے بعد کی دعا دوسری پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا تیسرا مسواک کا اہتمام اس کا اہتمام بولو تھا ماں باپ کی فرما برداری کس کی فرما برداری کریں گے بولو آج سب سے زیادہ پریشان ہمارے ماں باپ ہم سے ہیں اس لیے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے اور قرآن یوں کہتا ہے ولا افیم نہ تنہر ہوما اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور اپنے ماں باپ کو جڑکو نہیں تو کیا کریں گے رب رحم ہوما کما اور بیانی ذہیرہ اے لا ان دونوں کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کر جیسے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور دنیا میں جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گی اگر کسی عمل کا بدلہ یا کسی عمل کی سزا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں دے دے فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کریں گے اپنی اولادیں ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گی اور دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے اور کہنے لگے ایک مرتبہ اثر کی نماز پڑھا کر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے کون بولو بیٹا اپنے استاد اپنے ساگرد کی نہیں بلکہ بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے باپ کو جس کے ذریعے سے دنیا میں آیا اور جس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو بڑا پالا پوسا اور بڑا کیا آج وہ بیٹا بے دینی کی بنیاد کے اوپر اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے حافظ صاحب جلدی سے دوڑے اور کہنے لگے ارے بھائی صاحب تو یہ کیا کرتا ہے یہ تیرے والد ہے ان کی برکت سے تو دنیا میں آیا یہ نہیں ہوتے تو تو بھی کچھ نہیں ہوتا ان کے پیروں تیرے جنت ہے ان کی خدمت کرنے پر اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں اب یہ بیٹے کو کہنے لگا لیکن باپ نے کہا باپ نے حفیظ صاحب کو کہا حفیظ صاحب چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو پٹائی کرنے دو اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کی پٹائی کی ہے تو جب آدمی اپنے باپ کی پٹائی کرے گا تو اس کے اولاد بھی بولو اگر اپنے ماں باپ کو ہم نے گالیاں دی ہے تو ہماری اولاد بھی ہم کو ہاں یہ دنیا کا نظام ہے اسی لیے اللہ کے نبی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتار کر اپنے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ اللہ پاک اپنی عبادت کے ساتھ کہتے ہیں وہ عبا والدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو چوتھا کیا ہے بولو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اذان کے بعد کی دعا نماز کی پابندی مسواک کا اہتمام اور بولو چوتھا ماں باپ کی فرما پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے اور ان کو کلمے کی تلقین کراتے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا تحقیقات کے بعد پتا چل گیا کہ ان کی ماں ان کی والدہ ان سے ناراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یوں کا یہ تمہارا بیٹا ہے بولے ہاں اچھا چلو لکڑی کو جمع کرو اور آپ سلکا کر تمہارے بیٹے کو ہم اس میں ڈالیں گے کہنے لگی نہیں نہیں نہیں تو میرا بیٹا ہے اچھا تو پھر تم اس کے قصور کو معاف کر دو اگر یہ بغیر کلمے کے گیا تو جہنم میں جائے گا تو ماں نے فوراً معاف کر دیا اور جیسے ہی ماں نے معاف کر دیا اب ان کو کلمے کی تلقین کری تو فوراً کلمہ زبان پر آ گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو چوتھا کیا ہے بولو ماں باپ کی پانچواں نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا آدمی بھول کر لیتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ہو گیا نہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے پھول سے نگاہ پڑ گئی اور اس نے فوراً نگاہ کو نیچی کر لی حضور اکٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے دوسری ایک جگہ یہ فرمایا جب آدمی اپنے آپ کو نامحرموں سے بچاتا ہے اللہ پاک اس کو عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں پھر اس کو قرآن کے پڑھنے میں مزہ آئے گا ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں پھر ماں باپ کے اور دنیا کے انسانوں کی خدمت کرنے میں مزہ آئے گا پھر اس کو کھانے میں نہیں بلکہ بولو ارے بولو کھلانے میں مزہ آئے گا پھر اس کو سونے میں نہیں بلکہ پوری رات تحجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا ارے بھائی کیا ہو گیا فرمایا نام حرموں سے اللہ پاک نے اس نے حفاظت اپنے نگاہوں کی کر لی اللہ پاک نے اس کی عبادت میں حلاوت اور لذت نصیب ہو گئی دنیا کو کھانے میں اس کو کھلانے میں دنیا کو سونے میں اس کو اللہ کے سامنے رونے میں دنیا کے انسان اپنی خدمت کرانے میں اور اس کو دوسروں کی خدمت کرنے میں دنیا کے انسان مال کے جمع کرنے میں اور اس کو صحابت اور لٹانے کے اندر جو مزہ آ رہا ہے یہ کس کی برکت ہے فرمایا نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو دنیا میں ہوگا اور موت کے وقت میں اللہ پاک کلمہ نصیب کریں گے تو نیت کرو انشاءاللہ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچائیں گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ آپ نے اپنی چھت کی طرف دیکھا تو نامحرم کھڑی ہوگی اب اس کو دیکھ لیا اس کے بعد سے نیت کر لی اب میں کبھی بھی اپنی چھت کی طرف نہیں دیکھوں گا زندگی کے بیس سال ہو گئے اور کبھی بھی اپنی نگاہ کو اونچی نہیں کی ایک اللہ پاک کی طرف سے یہ تمام اسباب ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے کتنی باتیں ہو گئی بولو ارے بولو سب کو یاد رہے گی انشاءاللہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے خاندانوں میں اگر اس بات کی ہم محنت کرے جیسے دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہر ایک کا مکان ہو جاوے ہر ایک کی دکان ہو جاوے ہر ایک کے کپڑے ہو جاوے عید کے دن کے اندر ہر ایک کے چپل آ جاوے ایسے دوستوں بزرگوں ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کے لیے میں اور آپ محنت کریں گے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا یو حل زین نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جتنی پریشانی جتنا ٹینشن جتنا پرابلم جتنی مشکلات ان تمام کا حل اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ اس کو نظر نہیں آتا ہے دوست بزرگوں اللہ پاک فرماتے وہاں کا سمو بحب اللہ جمیا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جب اللہ کے اور اللہ کے نبی کی باتوں کو مانیں گے تو پھر اللہ پاک ہر جگہ سے سہولت آفیت برکتیں عزتیں ٹینشن مکت اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پورے دین پر چلیں گے انشاءاللہ ایک زمانے میں حضور لگتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تین آدمی چلے چلتے چلتے رات ہو گئی انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرے کوئی جنگل بیابان ہے ہوٹل تو ہے نہیں کوئی رشتے دار کا مکان نہیں ہے آج کل کے اعتبار سے دعوت کی محنت کرنے والے مسجدوں میں آرام کر لیتے ہیں وہ بھی موقع نہیں تھا ایک گار نظر آئی گوفا جس کو کہتے ہیں گجراتی میں اب یہ تینوں کے تینوں داخل ہو گئے کہ چلو رات گزار کر کے صبح میں نکل جائے اب اللہ کا کرنا قیامت تک آدمی کو اللہ پاک سبق سکھلانا چاہتے ہیں ریاض الصالحین کے اندر اس قصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا گیا جب رات گزری اور صبح میں سویرا ہوا تو دیکھا کہ اوپر سے پتھر لڑک کر باہر کے دروازے پر آ کر بند ہو گیا اب بولو کوئی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ سوئچ دبائیں گے کہ فور ویلر کا دروازہ کھل جائے گا ارے بولو اور ایئرپورٹ کی قریب پیر رکھیں گے تو آٹومیٹک دروازہ کھل جائے گا اب کوئی موبائل نہیں کوئی دنیا کے آلات نہیں اب یہ کیسے دروازہ کھلے اور کیسا پتھر ہٹے کہ یہ تینوں کے تینوں نکلے اور اگر اسی حالت کے اندر غار میں رہیں گے تو بغیر کھائے بھی ایک دو تین دن کے اندر کیا ہو جائے گی بولو ارے موت ہو جائے گی اب ان تینوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا ہم تو بہت پریشانی میں آ گئے یہ ہمارے لیے سبق ہے اگر ہم دنیا میں ٹینشن میں پریشانی میں مشکلات میں اگر یہ چلتے ہیں دوستو بزرگوں اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے فرماتے ہیں ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری ن لہ مائشن کا جو میرے احکامات کو توڑے گا جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے ارے بولو جو دینی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں تنگ ہو گئی کہ نہیں دنیا بھر کی تمام چیزوں کے باوجود بھی ان کی زندگیاں تنگ ہو گئی اب یہ تینوں کے تینوں بڑے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا بھائی چھٹکارے کا علاج تو ایک ہی ہے اگر ہم نے کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کیا ہے ہم اس عمل کو واسطہ اور دوفیر بنا کر اے اللہ ہم نے یہ عمل تیرے کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے آج ہم مشکلات میں ہیں ہم اللہ سے دعا مانگے شاید اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے ایک آدمی آگے آیا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں روزانہ بھینس اور گائے اور بکریوں کو چڑھاتا تھا اور شام کے وقت میں جب میں آتا تھا تو سب سے پہلے میں دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرتا تھا اہلا ایک دن میں آیا تو میرے والدین سو گئے اب بھوکے سو گئے میں نے جلدی سے دودھ نکال کر کے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دونوں سو گئے اب میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے والدین کی نیند کو خراب کروں میں انتظار میں کھڑا رہا میرے بچے چاروں طرف آ کر کہنے لگے ابا ہمیں بھی بھوک لگی ہے لیکن میں نے میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا کہ پہلے ماں باپ پیئیں گے اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا انتظام ہوگا اے اللہ جب میرے والد کی آنکھ کھلی میں نے ان کو پانی ان کو دودھ پلایا میں نے ان کا انتظام کیا اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو میں نے کھلایا پلایا اور جو کچھ انتظام کرنا تھا اے اللہ یہ عمل خالص تیری رضامندی کے لیے میں نے کیا اے اللہ تیرے کو راضی کرنے کے لیے سے کیا آج ہم مشکلات میں پھنسے ہیں اس عمل کی برکت سے اے اللہ تو ہماری مشکل کو دور کر دے مال کی بنیاد پر نہیں عہدے کی بنیاد پر نہیں چیزوں کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اللہ پاک مشکلات کو دور کرتے ہیں بولو اعمال کی بنیاد پر اور اعمال میں بھی وہ عمل جو خالص کس کے لیے کیا ہو اللہ کے لیے ان کی دعا کی برکت تھی کہ آٹومیٹک سویچ نہیں تھی لیکن عمل بہت بڑی سوئچ ہے عمل بہت بڑی بولو سویچ ہے کیا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک تمہاری زندگی میں روزی عطا فرماوے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اگر تم اپنی زندگی میں تقوی اللہ کے در کو اختیار کرو گے اللہ پاک کے دو وعدے ہیں ایک وعدہ یہ ہے اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور کسی جگہ نکلنے کا انتظام نہیں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے راستہ کر دیں گے وہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے آدمی کا وہم و گمان نہیں ہوگا اور بولو دنیا میں حالات بھی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی اڑچن پیدا نہ ہو اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے آدمی کا وہم و گمان بھی نہ ہو ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک نے اس کا علاج بتلایا وہ اللہ مخرجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے مقداد ابن اسود تقوی اور تہارت کی زندگی آج لوگ اسباب میں کمائیوں میں دنیا کے بڑھانے میں یہ سمجھتے ہیں برکتیں ملے گی روزی کے دروازے کھلیں گے لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر تم برکتیں چاہتے ہو اگر روزی میں اضافہ چاہتے ہو ایسی جگہ سے اللہ روزی دے آدمی کا وہم و گمان نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم تقوی والی زندگی کو اختیار کرو گے اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اب مقدار ابن اسود استنجا کرنے کے لیے گئے دیکھا کہ دو چوہے آپس کے اندر کھیل کود کرتے ہیں ایک نر ہے تو دوسرا بولو ماتا کیا ہے بولو ایک شوہر ہے تو دوسری یا ایک دوست ہے تو دوسرا دوست ہے اب ابن اسود نے چوہے کو پکڑ لیا ایک چوہا ہاتھ میں لگ گئے اب دوسرا چوہا اپنے زبان حال سے کہنے لگا ارے بھائی میرے بھائی کو اگر وہ نہ رہے تو میری بیوی کو چھوڑ دو لیکن مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا اب یہ چوہا ارے بولو ہمارے گھروں میں نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں اناج کی دکان میں بھی کپڑے کی دکان میں بھی اگر گھر میں آ گیا ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی کو چوہے کو بگا دو ورنہ یہ چوہا لیکن نظام تو اللہ پاک چلائیں گے جو چوہا انسانوں کو پریشانی میں ڈالتا ہے اور نقصانی میں ڈالتا ہے اللہ نے اس چوہے کے ذریعے سے ان کی روزی کا نظام چلایا ارے بولو کنٹرول کس کا چلے گا اللہ کا اب انہوں نے چوہا اپنی پیل اور سوراخ میں اپنے گھر گیا اور سونے کا ایک ٹکا لے کر آیا آج کل کی نوٹیں نہیں کاغذ کی پہلے تو سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے آج کل کے عمل بھی ہمارے ڈپلیکیٹ ہو گئے تو ہمارے روپیے بھی بولو جب چاہے تب بدلتے ہوئے نہیں وہ تو سونے اور چاندی کے سکے اب وہ چوہا گیا اور سونے کا سکہ نکال کر کے مقدار ابن اسود کے سامنے رکھ کر کے کھڑا ہو گئے اور اپنی زبان ہاتھ سے بول تو نہیں سکتا اگر یہ بولے تو یہ اس کی زبان نہیں سمجھیں گے لیکن زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑ دو لیکن مقداد ابن اسود نے بولو نہیں چھوڑا اب یہ چوہا گیا پھر سے اپنے گھر میں اپنے پیل اور سوراخ میں اور دوسرا سونے کا سکہ لے کر آیا پھر ڈال کر کے کہنے لگا اب تو چھوڑ دو لیکن مقدار ابن اسود نے بولو ایسے سولہ مرتبہ گیا سولہ سکے سونے اور چاندی کے سکے لے کر آیا اور زبان حل سے کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑ دو لیکن مقدار ابن اسود نے سترویں مرتبہ گیا اور کھالی پھٹی ہوئی ٹھیلی لا کر ڈال کر اب زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب مقدار ابن اسود نے اس چوہے کو بولو چھوڑ دیا اب ایسا نہیں کہ چلو حاضابین فضل ربی رب بھی اللہ کا فضل ہو گیا اور گھر لے جا کر اپنے بچوں کو کھلا دے ارے بولو کہیں سے آیا کہاں سے آیا کیسے آیا نہیں اس علم کے نمبر کے ذریعے سے اس بات کی تحقیق کہ ہماری زندگی میں تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے حلال ہے حرام ہے مشتبہ ہے جائز ہے ناجائز ہے شادی میں خوشی میں کاروبار میں ملازمت میں فیکٹری میں کیسے عمل کرنا اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پوری کارگزاری سنائی اے اللہ کے نبی حالات اور واقعہ یہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری روزی ہے جا اس کو کھاؤ پھر اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو کھلا کھلایا لیکن قرآن یوں کہتا ہے وہ اللہ اگر زندگی میں تقوا ہے اللہ پاک تم کو نکلنے کا انتظام فرما دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں تو بولو روزی دینے والا کون ہے تو وہ وہ صحابی وہ جو جو بنی اسرائیل کے تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے تو پہلے نہیں یوں کہا اے اللہ عمل میں نے اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا اس کے بعد اپنے بچوں کی ضرورت پوری کی اے اللہ یہ عمل خالص دیر کو راضی کرنے کی نیت سے کی اللہ پاک نے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا ارے بولو کیسے ہٹ گیا ارے بولو کیسے ہٹ گیا اس لیے کہ ساری چیز تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے بیماری کون ہٹائے گا غریبی کون ہٹائے گا دنیا کا نظام کون بدلے گا سب اللہ کریں گے اسی لیے ہر نبی کی آواز تھی یا یوحنا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اللہ کا یقین دلوں میں بٹھا دو اللہ کو زندگی میں بسا لو اللہ کو دلوں کی گہرائی میں اتار لو تاکہ تمہارے تمام مسئلے دنیا اور آخرت کے اللہ آسان کر دے اب وہ تین میں سے ایک کا نمبر تو پورا ہو گیا اب دوسرا آیا ارے بولو امتحان میں ہوتا ہے کہ نہیں پہلے استاد نے اس کو پوچھا پھر اس کو اب دوسرا آ کے آگے بڑھنے لگا اے اللہ اے اللہ میں بہت بڑا کاروباری آدمی تھا اور میرے یہاں کچھ کچھ مزدور کام کرتے تھے اور میں روزانہ ہر ایک کو ان کی مزدوری جو بھی چونی اٹھانی دوانی جو بھی ہوگا میں اس کو دیتا رہا ایک مرتبہ ایک مزدور ناراض ہو کر چلا گیا اب میرے یہاں کام کیا اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دو اور جو آدمی اچھی طریقے سے مزدوری کرتا ہے اپنے مالک اور خالق کا بھی حق ادا کرتا ہے اور جس کے یہاں اس نے مزدوری کی اگر اس کا بھی حق ادا کر دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حالت کے اندر کہ اللہ پاک ایک طرف مزدوری ملے گی اور اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ پاک نے کامل اور مکمل اور آسان شریعت اور دین عطا فرمایا ہے لیکن دوستو بزرگوں اگر ہم برتیں گے تو تو اس کا نفع ملے گا اگر سنیں گے اور اس کے آگے بات کو نقل کریں گے لیکن عملی زندگی نہیں ہوگی تو بولو نفع اس کا نہیں ملے گا تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے تو دوسرے آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اس کی چوندی میرے پاس رہ گئی اب امانت داری کے ساتھ میں نے اس کو بڑھایا میں نے اس کے ذریعے سے انڈا خریدا پھر اس کے ذریعے سے میں نے مرغی پھر اس کے بچے پھر اس کے ذریعے سے میں نے بکریا اور یہ ہوتا رہا ہوتا رہا ایک دن یہ مزدور میرے سامنے سے گزرا اور بڑا پریشان تھا اور اس یوں کا صاحب اس دن ایک دن کی مزدوری چونی باقی رہ گئی میرے کو میری چونی دے دو مالک کہنے لگا یہ جتنے گائے بھینس بکریاں مرغیاں یہ سب لے جا یہ سب تیری ہے وہ مزدور کہنے لگا ارے میرے سیٹ صاحب میرے ساتھ مذاق مت کرو میں تو ایک دن کی چونی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں کہنے لگا کہ تیری چونی امانت میں تھی میں نے اس کے ذریعے سے انڈا پھر اس کے ذریعے سے مرغی کا بچہ پھر مرغی کے بچوں کے ذریعے سے بکری پھر اس کے ذریعے سے بچے پھر اس کے ذریعے سے گائے بیس یہ جتنا نظر آتا ہے یہ سب کے سب تیرا ہے مزدور خوش ہو کر لے کے چلا گیا اے اللہ یہ عمل خالص تیرے کو راضی کرنے کے لیے سے اے اللہ ہم پریشانی میں ہیں اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے ان کی دعا ان کے عمل کے اخلاص کی برکت سے اللہ پاک نے اور تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا لیکن ابھی اتنا نہیں کہ آدمی باہر نکل سکے اب تیسرے آدمی کا نمبر آیا ارے بولو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی چار چار مہینے میں اپنا نمبر لگائیں گے ارے لگاؤ گے انشاءاللہ کون کون لگائے گا ارے جیسے ان لوگوں نے اپنا نمبر لگا کر اپنی پریشانی کو دور کر دیا میں اور آپ بھی چلیں گے موت تک چلیں گے کب تک چلیں گے بولو اور ہر سال چلیں گے اور دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے ارے شاء اللہ تو اللہ ہم سب کو قبول فرما رہے ہیں پھر تیسرا آدمی آگے بڑھا ہاں؟ میرے بہن ایک مرتبہ میرے سے کچھ لینے کے لیے آئی میں انتظار میں تھا کہ جب یہ میرے پاس آئے گی تو میرے کو اس سے بڑی محبت تھی اور میں نے اس سے یوں کہا بھائی تیری ضرورت پانچ ہزار دس ہزار کی ہے وہ تو پوری ہو جائے گی لیکن ایک شرط تو بھی میری ضرورت کو پوری کر دے اب وہ مجبور تھی اور میں نے برائی کی نیت کی لیکن جیسے ہی میں نے برائی کی نیت کی اور میں تیار ہو کر بیٹھا اس نے اتنا کہا اتقیل اللہ سے در اے اللہ اس کے جملے کے سننے کے وقت کے اندر تیرا خوف داری ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا اور میں نے کہا یہ پانچ ہزار روپے بھی لے جا مثلا اور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اللہ یہ عمل خالص تیرے کو راضی کرنے کی نیت سے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور میں نے احسان کا معاملہ کیا آج ہم مشکلات میں ہیں ہماری مشکل کو دور کر دے کہتے ہیں کہ ان کے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے گوفا اور کار کے دروازے پر جو پتھر آ گیا تھا ان تینوں کے عمل اور اخلاص کی برکت سے اللہ پاک نے غار کے دروازے پر سے پتھر کو ہٹا دیا لکھنے والوں نے لکھا ہے اس لیے کہ ہماری شریعت تو پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے ارے بولو پہلا ایمانیات پہلا کیا ہے دوسرا عبادات بولو تیسرا معاملات چوتھا معاشرت اور پانچواں اخلاقیات تو یوں کہتے ہیں کہ پہلا آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا یہ تو معاشرت والا دین ہے کون سا دین ہے بولو معاشرت والا دوسرا آدمی کہ جس نے اس مزدور کو امانت کے طور پر اس کی چونی کے ذریعے سے جو مال کو بڑھایا اور جب وہ لینے کے لیے آیا تھا پورا مال دے دیا یہ معاملات کی لائن کا دین ہے ارے بولو معاشرت کا مانا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتے دار کے ساتھ اپنے وطن کے بھائیوں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنا اور سہنا اور دوسرا چوتھا یہ معاملہ کاروبار کرنا ملازمت کرنا لین دین کرنا بکری کرنا کسی سے وعدہ وعید کرنا کسی کے وعدے کو پورا کرنا جھوٹ نہ بولنا دھوکہ نہ دینا یہ پورا کے پورا معاملات کا لائن کا دین ہے اور تیسرا تیسرا جس نے احسان کا معاملہ کیا اور جس نے اپنی جدید بہن کے ساتھ اخلاقیات پر آ گئے یہ اخلاقیات کا دین ہے تو پہلا تو معاملات ہے معاشرت ہے دوسرا معاملہ ہے اور تیسرا اخلاقیات ہے اور چوتھا ہماری عبادت اور پانچویں ہماری ایمانیات اگر ان پانچوں کے مجموعے کے ساتھ اگر ہماری زندگی گزرتی چل جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے یا الذین آمن ادخلو پھر السلم کاف ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا ان کا دین زندگیوں میں اتاریں گے ارے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خالی نماز نہیں خالی روزہ نہیں خالی زکات نہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ جب دعوت کی محنت کا کام چلے گا تو پہلے عبادت کا لائن کا دین آئے گا پھر آہستہ آہستہ معاملات کا دین آئے گا لیکن اگر آدمی نے محنت چھوڑ دی تو عبادت کا لائن کا دین تو رہے گا لیکن معاملات اور معاشرت کا دین نکل جائے گا آج ہماری زندگیوں میں بولو نماز روزہ ذکر عبادت تو ہے لیکن معاملات میں وراثت کے دینے میں ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے میں بھائی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ رشتے دار کے ساتھ وطن کے بھائیوں کے ساتھ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جاوے تو جو بات ہو رہی تھی کہ بھائی ایمان پر خاتمہ ہو جاوے اس کی کتنی باتیں پوری ہو گئی بولو کتنی باقی رہ گئی ارے سب کو یاد ہے اس کا معنی سب چوکنا ہے ارے بولو اللہ کرے پوری زندگی چوکنا رہے کس کے لیے دنیا کے لیے ارے بولو دین کے لیے چوکن نہ رہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ بھوک کی کی حالت میں ایک کھجور ملی اور سامنے اللہ کے کے دین تقاضے آواز لگی تو کھجور کو پھینک کر یوں کہنے لگا کہ کھجور یوں کہنے لگے کہ کھجور کا کھانا تو لمبی زندگی ہے اور کھجور کے کھانے تک کا بھی انتظار نہیں کیا اور حضرت حنزلہ پہلے دن کی شادی اور پہلے رات کی بیوی کی ملاقات ہے اور اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی بولو غسل کیا ایسے چوکن نہ رہے ایسے اپنے آپ کو تیار رکھا کہ ابو جن کا انتقال ہو گیا تھا کہ ترانوے سال کی عمر ہاں، ابو ایو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کیا بات ہو گئی کہ زندگی میں چلے جوانی میں چلے بڑھاپے میں چلے یہاں تک کہ بیماری میں چلے اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو کہنے لگے دیکھو بھائی میں تو پوری زندگی اللہ کے دین کے تقاضے پر چلا ہوں آج اگر میں اس حالت میں مر گیا تو میرے جنازے کو بھی چلانا تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ زندگی میں جوانی میں بڑھاپے میں مالداری میں غربت میں اللہ تندرستی میں بیماری میں چلا میں بھی چلا اور انتقال کے بعد میرا جنازہ بھی بولو یہ جذبات ہمارے تمہارے اللہ پاک کر دے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں ایسے انسانوں کو پیدا کر چکا ہے جو ہر حالت میں چلے ہیں غریب ہے تب بھی چلے ہیں مالدار ہے تب بھی چلے ہیں حضرت بلال بھی چلے ہیں اور عبد الرحمان بن عوف بھی چلے ہیں اور جج کی حیثیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا تھی بولو جج کی لیکن وہ بھی اللہ کے دین کے تقاضے پر مؤذن بھی چلے امام صاحب بھی چلے ارے بولو مؤذن کون تھے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چلے گے نہیں اور امام صاحب کون تھے بولو اللہ کے نبی امام صاحب تھے ابو بکر صدیق امام صاحب تھے عمر فاروق بولو لیکن چلے امام بھی چلے معذن بھی چلے مالدار بھی چلے غریب بھی چلے اور ہمارا یہ مجمع بھی نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی موت تک چلیں گے ارے چلو گے انشاءاللہ اور جب چلیں گے چلیں گے تو اتنا چلیں گے اتنا چلیں گے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے وہ ابود رب کا حد یا یقین کیا مانا موت تک کے لیے اپنا آپ کو فارغ کرنا تو ایمان پر خاتمہ ہو جاوے اس کے لیے کتنی باتیں ہو گئی چھٹی بات ایمان کی شکر گزاری کس کی بولو اے اللہ تو نے کتنا بڑا ایمان عطا فرما ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے کہ آپ کسی مجمع کو پوچھو کہ آدمی کو شادی کے بیس سال کے بعد بچہ پیدا ہوا اللہ کے دو رکعت پڑھ کے شکر گزاری کرے گا منت سماجت کرے گا منت مانے گا ایک مہینے کے روزے رکھوں گی جب میرے کو تو بیٹا دے گا آدمی نیت کرتا ہے کہ جب تو دکان دے دے گا اے اللہ دو پانچ لاکھ روپے میں صدقہ کر دوں گا ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں اگر کسی کو کسی کو حج نصیب ہو جاوے کسی کو بیماری سے تندرستی مل جاوے آدمی منت مانتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا آپ مجمے کو پوچھو تو صحیح کہ دنیا کی چیزوں کے ملنے پر آدمی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے دو رکعت پڑتا ہے دعوت دیتا ہے صدقہ اور خیرات کرتا ہے لیکن ایمان کے اوپر اللہ پاک نے اتنی بڑی ایمان والی زندگی اور ایمان کی نعمت عطا فرمائیے کیا کبھی دو رکعت شکرانے کی پڑی ہے ارے بولو اے اللہ تو نے ہم کو ایمان عطا فرمایا نیت کرو انشاءاللہ ایمان پر شکر گزاری کریں گے ہمارے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سات چیزیں اور یہ چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان کی شکر گزاری کرے گا جس لائن کی شکر گزاری کرے گا اللہ اس کے ایمان کو بڑھائیں گے اگر مال کی شکر گزاری تو مال میں اضافہ عزت کی شکر گزاری تو عزت میں اضافہ علم کی شکر گزاری تندرستی کی شکر گزاری ایسے ایمان کی شکر گزاری کریں گے لیکن شکر تم لذیذ اگر تم شکر گزاری میری نعمتوں کی کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور آخری بات ساتویں فرمایا رب بنا لا تزغ کلو بنا اس دعا کو پڑھتے رہے اے اللہ اے اللہ بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی اے اللہ ہمیں گمراہی کا سبب نہ بنا یہ سات چیزیں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آدمی اس پر عمل کرتا رہے گا اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایک آدمی حافظ قرآن بننے کی نیت سے چلا اور درمیان میں انتقال ہو گیا بولو قیامت کے دن اللہ پاک حافظوں کی سب میں اس کو کھڑا کریں گے ارے بولو میں اور آپ ایمان کے اعتبار سے کامل اور مکمل نہیں ہے لیکن ایمان کی لائن کی محنت کرتے رہیں گے اللہ کرے اللہ کرے ہمارا ایمان مکمل ہو جاوے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں محنت ہوئی محنت ہوئی کتنی محنت حضرت بلال کی پٹائی ہوتی رہی مارنے والے تھک گئے لیکن مار کھانے والا نہیں تھکا اور اس کی زبان سے ایک ہی نعرہ ہے احد احد ایک اکیلے اللہ ہی کرنے والے ہیں ایک اکیلے اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ پاک نے ان کا نظام کیا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر اور حضر کے یہ حضرت بلال معذن بنے اور ساری دنیا کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اتنی بڑی خدمت اللہ پاک نے اس دعوت کی اور اس قربانی کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائی میں اور آپ بھی ان بزرگوں کی نقل کرتے ہیں ارے بولو ہمارے پاس اصل تھوڑا ہے صحابہ کرام نے اپنے وطن کو قربان کر دیا صحابہ کرام نے اپنی بیوی کو بیوہ بنا دیا صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا میری اور آپ کی اتنی طاقت تو نہیں ہے لیکن نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نقل کریں گے ارے کرو گے انشاءاللہ ایک آخری بات سنا دوں لیکن آپ سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے کون کون لگائے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہاتھ تو اٹھا لو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز کا وقت ہوں حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر تو قریب میں چار بچے تھے ان بچے میں سے ایک نے حضرت بلال کی اذان کے کلمات کی نقل اتاری حضرت بلال کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ چاروں میں سے ایک بچہ بھی کہنے لگا کیا بولو اللہ اکبر اللہ انہوں نے آگے کے کلمات اشد اللہ الہ الا اللہ تو اس نے اذان پوری ہو گئی یہ اذان کے کلمات کی نقل اتارنے والے کی آواز حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی اذان کے بعد اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو کہا جاؤ جنہوں نے اذان کی نقل کی ہے اس کو لے کر آ تو تلاش کرتے کرتے دور چار بچے بیٹھے تھے آپ لے کر آئے اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں بولو ارے بولو اور ہم سب بچے ہیں کہ بڑے ہیں ارے بولو ابھی بچہ پڑا مت بتانا وہ بچے کو پوچھا کہ اذان تو نے بولے نہیں میں نے نہیں دوسرے کو پوچھا تو نے بھی بولے نہیں نہیں میں نے نہیں ارے بولو جب آدمی کا قصور ہو جاتا ہے تو سب بچے کیا کہتے ہیں اور جب تشکیل ہوتی ہے تو ہم سب بھی کیا کہتے ہیں نہیں ابھی تم تو ایسا مت کہو گے تو ہمارے یہاں تم تو سب بغدادی ہو نا ارے بولو تو دوسرے بچے کو پوچھا تو نے احسان بولو نہیں اچھا تیسرے کو پوچھا پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ تو قبول نہیں کریں گے اچھا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے بچے سے کہا تم پڑھو اب اس نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے کہا کہ یہ آواز نہیں تھی جو میرے کانوں میں پڑی پھر دوسرے بچے کو بھائی تم پڑھو تو وہ آواز نہیں تیسرے بچے سے پوچھا تو وہ آواز نہیں چوتھے بچے کو کہا کہ تم پڑھو تو اس نے جیسے ہی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ کے نبی کی آواز پر کہ یہی آواز کی نقل انہوں نے اتاری پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بولے ابو محضورہ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ پھرایا ان کے سر پر ہاتھ پھرایا اور پھر کہا ایمان میں داخل ہو جاؤ بچے نے ایمان کو قبول کیا پھر حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال مدینے کے معزن ہیں تم مکے کے مؤذن رہو گے اور اتنا نہیں اتنا نہیں کہتے ہیں کہ ابو محضورہ مکے کے مؤذن بنے اور نقل اتارنے کی برکت سے ان کے خاندان میں ان کی اولادوں میں تین سو سال تک تین سو سال تک مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب انہوں نے اذان کی خدمت دی کیا ہو گیا انہوں نے نقل اتاری تو نیت کرو میں اور آپ بھی اللہ والوں کی صحابہ کرام کی اور نبیوں کی نقل اتارنے کے لیے انشاءاللہ ہم سب بھی چار چار مہینے لگا کر اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ شاء کون نیت کرتا ہے میں چار چار مہینے لگاؤں گا ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ اچھا ایک کام کرو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ میں نہیں کہتا ابھی چلے جاؤ لیکن آپ کم سے کم اللہ کے سامنے اپنی اسباب کے لائن سے محتاجگی بتا دو اے اللہ میں تیرے دین کے تقاضے کے لیے چار مہینے کے لیے تیار ہوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ گھبراؤ مت گھبراؤ مت ہاں جو کھڑا ہوگا وہ آگے بڑھے گا جو نیت کرے گا اللہ اس کو قبول کریں گے اور اور اور مسئلہ اور یہ ہمارا پورا مجمع آج تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب چار چار مہینے لگائیں گے اور نقد لگائیں گے اور جلدی لگائیں گے اور موت سے پہلے لگائیں گے لیکن لگائیں گے ہم سب انشاءاللہ تو یہ کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی نیت نہیں ہے ارے بھائی طالب علم ہے تو بعد میں لگانا لیکن نیت کر کے اپنے آپ کو پیش تو کرو آج اللہ کے دربار میں ہم لوگوں کی فہرست میں اللہ پاک پوری زندگی دعوت کی محنت کرنے والوں میں اللہ شمار فرما دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ خوب قبول فرماوے اللہ خوب قبول فرماوے ارے بھائی تم سب کی نیت ہے کہ نہیں اچھا موت سے پہلے کے موت کے بعد اچھا میں آپ کو ایک بات پوچھوں کھڑے رہنا آپ اپنا برتھ ڈے جنم تاریخ سب بدلا سکتے ہیں ارے بولو سب کو نہیں یاد ہے اگر نیند میں بھی اٹھاوے کہ تمہاری برتھ ڈے کیا ہے بولو ہم سب بدلا دیں گے دوسری بات پوچھوں اپنے جی، کا کون پتا جی، نیت کرو اللہ ہم سب سفر کے راستے میں آج ہی سے نکلے اچھا، گی ارے نکلو گے ان شاء اللہ جو اللہ بعد میں لے جائے گا وہ اللہ آج بولو بولو نا سر جوڑ سے اللہ لے جائے گا ان شاء اللہ جاؤ گے ان شاء اللہ ارے جاؤ گے ان شاء اللہ اللہ زور تو بولتے نہیں آپ بولو گے تو اللہ آج لے جائے گا آپ کمزور بات کرو گے تو اللہ کل لے جائے گا اور کمزور بات کرو گے تو بولو تو نیت کرو ان شاء اللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے کون کون لگائے گا ابھی نقد کی بات ہو رہی ہے گھبراؤ مت ہاں اللہ لے جائے گا تو نیت کرو ان شاء اللہ اور تشکیلی کمرہ رکھا ہے ہے یہاں سے وہاں تک چلو گے اللہ پاک دلوں میں بات کو اتار دے گا تو کرو گے سب انشاءاللہ ارے کرو گے انشاءاللہ تو چلو چلنا شروع کرو چلو وہ بسم اللہ بول کر جس کے دل میں اللہ بات ڈالتے رہے وہاں تک پہنچ جاؤ جماعت چل رہی ہے تو چار مہینے کی نیت پکی ہے نا چار ماہ تو اب ہر سال کی چار مہینے کی کر لو اور ماشاء اللہ ارے بھائی کچھ لوگ تو وہاں پہنچ جاؤ آؤ آؤ تشکیلی روم میں اللہ پاک تمہارے چلنے کو آسان پر ایک بار پہنچ جاؤ جاؤ جائے ہمارے سورت کا ایک بار یہاں تک آ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بہت سے نے رات کو بھی لکھا دیا ہے بہت سے ابھی بھی لکھا دے رہے اللہ کرے اس سال کا ہمارا اجتماع تو ایسا ہو جاوے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے زیادہ اور گھروں میں لوٹنے والے بولو کام اللہ کرے اس سال کا اجتماع ہمارا ایسا ہی بنے اور کون نیت کرتا ہے جن کی ترتیب بنی وہ بھی ہو جن کی ترتیب نہیں بنی ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ نکلنا چاہیے نقد چار مہینے کی نیت تو ہم سب نے کی اب اب اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ شاء اللہ آتے نقد جائیں گے آؤ آؤ تشکیلی کمرے میں پہنچو ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہڑتال کی نیت بھی کرتے اور کیا آپ لوگ نقد کی نیت نہیں کرتے بعد میں جائیں گے ایسا کہتے ہو ارے بات کسی کی ہوئی ج نہیں ہے ہمارے ایک ہی جی، ایک مرتبہ ہاسپٹل میں میرے کہنے لگا امیر صاحب نے جی، میری معافی مانگ لینا ہر بھائی کیا ہو گیا بولے میری چار مہینے کی تشکیل ہوئی تھی لیکن میں آپ سے بیمار ہو گیا اب امیر صاحب کو کہہ دینا میں تندرست ہو کر چار مہینے جاؤں گا ایک دن کے بعد پتا چلا کہ وہ تو دنیا سے ہمارے ساتھی کے میاں محمد پر نے تھا ہاں۔ امت صاحب چھ مہینے کے بعد جاؤں گا ہاں۔ ہاں۔ اور ایسا جاؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ ارے بھائی صاحب چلا جانا بولے نہیں ابھی میرا کام مطلب دو دن کے بعد امیر مطلب صاحب کا فون آیا بولا نا ایک جنازے میں جانا ہے چلو ہم جنازے میں گئے جن میں جاتے جاتے میرے کو کہنے لگے ان کی میں نے پرسوں تشکیل کی وہ کہنے لگے امیر صاحب ایک جاؤں گا چھ مہینے میرے کو آپ ہاں۔ دیکھتے رہ جاؤ گے اب بولے میں دیکھتا رہ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بولو میری اور آپ کی زندگی کا کوئی نہیں اچھا ان شاء اللہ ابھی بھی دو دو رقاب پڑھ کے اللہ سے مانگ کر بیٹھا اے اللہ تو میرے لیے نقد اللہ کے راستے میں چار مہینے نکالنے کے لیے اچھا۔ تو سب دعا مانگو گے انشاءاللہ ابھی دو دو رکعت پڑھ کے دعا مانگو اور جس کے دل میں اللہ بات ڈال ہوئے وہ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہاں، ہاں، کمرے ہاں۔ میں جا کر اپنا نام لکھائے ارے لکھاؤ گے ان شاء اللہ لکھائے گا ہاتھ تو ارے آپ لوگ تو بات میں لکھانے سے پہلے ابھی چلے تو હું મોકલાઈ દઈશ چلو اللہ قبول فرمائے۔ હું મોકલાઈ لیکن દઈશ اتنا کہ ابھی سے ચાલીસ لے کر મિનિટ ہمارا بارہ بجے تک دعا تک کا موقع ہے اور اجتماع میں آئے ચાલી દાડા થઈ ગયા اور વખત اسی આવે نیت سے آئے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو قبول کرے બીજી વખત اور ચાલીસ جب دل જવા میں કેમ بات ના ڈال જવાય? جاوے ایک تو وقت پھر وقت وسوسے کا شکار مت بننا ચાર મહિના ના کیسے જવાય جائیں گے કિલ્લો کیا થઈ ہوگا જાય بیوی بچے مر جائیں گے کوئی مرنے والا نہیں ہے બોટાદ ભાવનગર لاکھوں آدمی سعودی میں اور گلف میں اور انگلینڈ میں ہیں اور پانچ سال دس سال کو آتے ہیں ان کے بیوی بچے مر جاتے ارے بولو بہت سے بچے جوانی میں ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں بولو مر جاتے ہیں اور آدمی کے ہے کہ بھائی کروڑ پتی بننے کے لیے بولو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی ارے بولو بغیر محنت کے کوئی کروڑ پتی بن سکتا ہے ارے بولو ایمانداری سے ارے بولو ذرا زور سے ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کے انتقال کے تین مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا بولو بچہ کیا بن گیا ارے بولو ابھی تو آپ نہ کہتے تھے بغیر محنت کے نہیں بنتا ارے بولو کروڑ پتی بن گیا کہ نہیں اس نے کوئی محنت کی ہے کروڑپتی بننے کے لیے محنت نہیں ہے لیکن دیندار دار بننے کے لیے محنت کرنی مقدر کی کروڑپتی ہوں گے تو بھی اللہ بنائے گا بغیر محنت کے اور لکھ پتی ہوں گے تو بھی اللہ بنا دے گا لیکن دیندار بننے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی تو نیت کرو ان شاء اللہ دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ اللہ ہم سب کو قبول ہے ਕੈਲਰੀ ਵਧੀਆ www.attableek.com, the reviver of